قیامت کے دن رشتہ دار اگلا عظیم واقعہ جس پر بحث کی جائے گی اس کا تذکرہ باب اسی ابا سے آیات چونتیس سینتیس میں کیا گیا ہے جس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا اور اس کی ماں اور اس کا باپ اور اس کی بیوی اور اس کے بچے ہر آدمی کے لیے اس دن اس کے لیے کافی معاملہ ہوگا یہ وہ وقت ہے جب ہر شخص قیامت کے دن اپنے رشتہ داروں سے اپنی بھلائی کی فکر میں بھاگے گا مسلمانوں کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اسلام انہیں اپنے رشتہ داروں کو چھوڑنے کی نصیحت نہیں کرتا کیونکہ رشتہ داری کو برقرار رکھنا اسلام کا ایک انتہائی اہم پہلو لیکن یہ ان کی حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں ہر ایک کو ان کے صحیح مقام پر رکھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ فرائض پر سمجھوتا کیے بغیر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کردہ روایات کی پیروی کیے بغیر مطلب کی حد سے تجاوز کیے بغیر دوسروں کے حقوق ادا کرے بدقسمتی سے کچھ بہت دور چلے جاتے ہیں اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ غلط محبت اور وفاداری کی وجہ سے ان اہم فرائض کو ترک کر دیتے ہیں اس کی وجہ سے وہ ان نعمتوں کا غلط استعمال کرتے ہیں جو انہیں دی گئی بعض تو اپنے رشتہ داروں کی خوشنودی کی خاطر ناجائز رزق حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں یہ عظیم واقعہ واضح طور پر ایسا کرنے کے منفی پہلو کو ظاہر کرتا ہے ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ دوسروں کی مدد کرے خاص طور پر اپنے رشتہ داروں کی اچھی باتوں میں لیکن کبھی بھی برے کاموں میں ان کا ساتھ نہ دے خواہ ان کے ساتھ ان کا رشتہ کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو کیونکہ مخلوق کی کوئی اطاعت نہیں اگر یہ اللہ کی نافرمانی کا باعث بنے آلہ باب پانچ آیت دو اور نیکی اور تقو میں تعاون کرو لیکن گناہ اور زیادتی میں تعاون نہ کرو اس کے علاوہ یہ عظیم واقعہ ان لوگوں کے درمیان پیش آئے گا جو زیادہ تر معاملات میں ایک شخص اپنے دوستوں کے ساتھ گہرا تعلق شیئر کرتے ہیں پس اگر قیامت کے دن رشتہ داروں کا یہ انجام ہے تو کیا دوستوں کے انجام کا تصور کیا جا سکتا ہے باب پچیس الفرقان آیت اٹھائیس وہ مجھ پر افسوس کاش میں نے اسے دوست نہ بنایا ہوتا اس دنیا آخرت میں لوگ ایک دوسرے کو صحیح معنوں میں فائدہ پہنچانے کا واحد راستہ یہ ہے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو ترجیح دے جس میں ان نعمتوں کو استعمال کرنا شامل ہے جو انہیں اس کی خوشنودی کے لیے دی گئی ہیں جیسا کہ قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایات سب سے بڑھ کر اور اس آخری مقصد میں ایک دوسرے کی مدد کرے باب تینتالیس از زخرف آیت سڑسٹھ اس دن قریبی دوست ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے نیک لوگوں کے سایہ اگلا عظیم واقعہ جس پر بحث کی جائے گی وہ ہے جب قیامت کے دن سورج کو تخلیق کے دو میل کے فاصلے پر لایا جائے گا اس کی تصدیق صحیح مسلم نمبر دو آٹھ چھ چار میں موجود حدیث سے ہوئی ہے اس کی وجہ سے لوگوں کو ان امال کے مطابق پسینہ آئے گا جو انہوں نے زمین پر اپنی زندگی کے دوران کیے تھے بعض لوگوں کا پسینہ ان کے تخنوں تک بعض کا گھٹنوں تک اور بعض کا منہ تک پہنچے گا کسی کو صرف اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ شدید گرمی کے موسم کا شکار ہوئے اور کس طرح گرمی نے قیامت کی گرمی کی تعریف کرنے کے لیے ان کے رویے اور طرز عمل کو متاثر کیا اس واقعہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں سخت محنت اور خلوص نیت سے کوشش کرتے ہیں ان نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے جو انہیں اس کی خوشنودی کے لیے دی گئی ہیں جیسا کہ قرآن کریم اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات میں بیان کیا گیا ہے اب صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن راحت پائیں گے لیکن جن لوگوں نے ان نعمتوں کو جو انہیں عطا کی گئی ہیں ان کو باطل اور گناہ کے طریقوں سے استعمال کیا وہ قیامت کے دن بہت زیادہ دباؤ کا شکار ہوں گے سادہ لفظوں میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں کوشش کرنے والا یہاں آرام کرے گا لیکن یہاں آرام کرنے والا وہاں مشکل میں پڑے گا باب چھپن الواقعہ آیات اٹھاسی نواسی اور اگر میت اللہ کے مقربوہے میں سے ہو تو اس کے لیے آرام ہے جس طرح لوگ اس مادی دنیا میں سخت محنت کرتے ہیں تاکہ وہ آرام دہ زندگی حاصل کریں اور آرام سے ریٹائرمنٹ بھی حاصل کریں اگرچہ ریٹائرمنٹ کی اس عمر تک پہنچنا یقینی نہیں ہے مسلمانوں کو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہوئے اس سے بھی زیادہ کوشش کرنی چاہیے ان کی زندگی کے پہلوؤں کو تاکہ وہ اس دنیا میں ام اور سکون حاصل کریں اور ایک ایسے دن جو واقع ہونے کی ضمانت ہے باب سولہ النحل آیت ستانوے جو کوئی نیک عمل کرے گا خواہ وہ وہ مرد ہو یا عورت حالانکہ مومن ہے ہم اسے ضرور پاکیزہ زندگی دیں گے اور ان کو ان کے بہترین کے مطابق ضرور اجر دیں گے ایک ایسے دن کے لیے کوشش کرنا بڑی جہالت کی نشانی ہے جو کبھی نہ پہنچ سکے یعنی ریٹائرمنٹ کا دن اور اس دن کے لیے کوشش نہ کرنا جس تک پہنچنے اور تجربہ کرنے کی ضمانت دی گئی ہو یعنی حش شفاعت اگلا عظیم واقعہ جس پر بحث کی جائے گی وہ قیامت کے دن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ہے سنن ابن ماجہ نمبر چار تین صفر آٹھ میں موجود ایک حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نصیحت فرمائی کہ وہ پہلا شخص ہے جس نے شفاعت کی اور وہ پہلا شخص ہے جس کی شفاعت اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا قیامت کے دن لہذا ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے لائق بنانے کی کوشش کرے ان عمال کو انجام دے جن سے یہ نتیجہ نکلتا ہے مثلا اذان سن کر اس کے لیے دعا کرنا سنن نسائی نمبر چھ سات نو میں موجود ایک حدیث میں اس کی تلقین کی گئی ہے لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ گھر میں ادا کرنے کے بجائے باقاعدگی سے مسجد میں پڑے سب سے بڑا عمل جو شفاعت کا باعث بنے گا وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کو سیکھنا اور اس پر عمل کرنا ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس فرض سے انکار کر کے غفلت میں نہ رہے اور پھر قیامت کے دن شفاعت کی امید رکھے کیونکہ یہ خواہش مندانہ سوچ کے زیادہ قریب ہے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے سچی امید کے مقابلے میں قابل ملامت ہے اور اس کی کوئی قیمت نہیں بدقسمتی سے بعض مسلمان جنہوں نے اس خواہش مندانہ سوچ کو اختیار کیا ہے وہ اس شفاعت کے ذریعے جنت حاصل کرنے کی امید رکھتے ہیں حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں کرتے اس کے احکام کی تعمیل کرتے اس کی ممانتوں سے اجتناب کرتے اور تقدیر کا مقابلہ مقدس روایات کے مطابق صبر سے کرتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان مسلمانوں کو یہ جان لینا چاہیے کہ اگرچہ شفاعت ایک حقیقت ہے لیکن بعض مسلمان جن کی شفاعت سے ان کی سزا میں تخفیف ہو جائے گی وہ پھر بھی جہنم میں داخل ہوں گے جہنم میں ایک لمحہ بھی واقعی ناقابل برداشت ہے لہذا انسان کو خواہش مندانہ سوچ کو ترک کر کے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں عملی طور پر کوشش کرتے ہوئے حقیقی امید کو اپنانا چاہیے اور ان نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں ان کو پسند کرنا چاہیے اس کے علاوہ جو مسلمان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر قائم رہے اور یہ گمان کرے کہ وہ اس شفاعت سے نجات پا جائیں گے انہیں اس حقیقت کو قبول کرنا چاہیے کہ ان کی نافرمانی اور تمسخرانہ رویہ کی وجہ سے وہ اپنے ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت بھی نہیں ہو سکتے لہذا اس مسلمان کو قیامت کے دن اس شفاعت کو حاصل کرنے سے زیادہ مسلمان کی حیثیت سے مرنے کی فکر ہونی چاہیے جو صرف مسلمانوں کے لیے مخصوص ترازو اگلا عظیم واقعہ جس پر بحث کی جائے گی وہ ہے جب ایک شخص کے امال اچھے اور برے ان کے آخری فیصلے کے لیے قیامت کے ترازوں میں رکھے جائیں گے اس عظیم واقعے کا پورے قرآن پاک اور احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بحث کیا گیا ہے مثال کے طور پر باب ایک سو ایک 6 آیات 9 نو پھر جس کے پلے نکیوں کے ساتھ بھاری ہوں وہ خوشگوار زندگی گزارے گا لیکن جس کے پلے ہلکے ہوں اس کی پناہ گاہ ایک پاتال ہوگی مسلمانوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے عمال کا باقاعدگی سے جائزہ لیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی ان سے بہتر نہیں جانتا جب کوئی ایمانداری سے اپنے عمال کا خود فیصلہ کرتا ہے تو یہ اسے اپنے گناہوں سے سچے دل سے توبہ کرنے اور عمال صالحہ کرنے کی ترغیب دینے کی ترغیب دے گا جس میں ان نعمتوں کو استعمال کرنا شامل ہے جو انہیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے دی گئی ہے لیکن جو اپنے عمال کا باقاعدگی سے جائزہ لینے میں ناکام رہے گا وہ غافل زندگی گزارے گا اور وہ ان نعمتوں کا غلط استعمال کرے گا جو انہیں دی گئی یہ شخص قیامت کے دن اپنے امال کا تولنا بہت مشکل پائے گا در حقیقت یہ انہیں جہنم میں پھینکنے کا سبب بن سکتا ہے ایک ہوشیار کاروباری مالک ہمیشہ اپنے کھاتوں کا باقاعدگی سے جائزہ لے گا یہ اس بات کو یقینی بنائے گا کہ ان کا کاروبار صحیح سمت میں ہے اور اس بات کو یقینی بنائے گا کہ وہ تمام ضروری کاغذی کارروائی کو درست طریقے سے مکمل کرے جیسے کہ ٹیکس ریٹرن لیکن بیوقوف کاروباری مالک باقاعدگی سے اپنے کاروبار کا حساب نہیں لے گا یہ منافع میں نقصان اور ان کے کھاتوں کی صحیح تیاری میں ناکامی کا باعث بنے گا جو لوگ اپنے اکاؤنٹس کو صحیح طریقے سے حکومت کے پاس فائل کرنے میں ناکام رہتے ہیں انہیں جرمانے کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو ان کی زندگی کو مزید مشکل بنا دیتا ہے لیکن نوٹ کرنے کی اہم بات یہ ہے کہ قیامت کے ترازو کے لیے کسی کے عمال کا درست اندازہ لگانے اور اسے تیار کرنے میں ناکامی کی سزا میں مالی جرمانہ شامل نہیں ہے اس کی سزا زیادہ سخت اور واقعی ناقابل برداشت ہے باب ننانوے زلزال آیات سات آٹھ بس جس نے ذرہ برابر نکی کی وہ اسے دیکھ لے گا اور جو کوئی ذرہ برابر برائی کرے گا وہ اسے دیکھ لے گا آخر میں ایک مسلمان کو نہ صرف گناہوں کے ارتکاب سے بچنا چاہیے بلکہ انہیں ان نعمتوں کو استعمال کرنے سے بھی بچنے کی کوشش کرنی چاہیے جو انہیں دی گئی ہے فضول طریقوں سے فضول کام گناہ نہیں ہو سکتے لیکن جیسا کہ وہ عمال صالحہ نہیں ہے اس لیے وہ قیامت کے دن پشمانی کا باعث بنیں گے خاص طور پر جب کسی کو یہ معلوم ہو جائے کہ اس نے جو فضول کام کیے ہیں اگر وہ استعمال کرتے تو وہ قیامت کے ترازو کے اچھے پہلو پر رکھ سکتے تھے برکات صحیح طریقے سے کچھ معاملات میں ترازو کے دونوں اطراف کے درمیان تھوڑا سا فرق نجات اور لانت کے درمیان فرق ہو سکتا ہے بہانے اگلا عظیم واقعہ جس پر بحث کی جائے گی اس کا ذکر باب چودہ ابراہیم آیت بائیس میں ہے اور شیطان کہے گا جب بات پوری ہو جائے گی بے شک اللہ نے تم سے سچا ودا کیا تھا اور میں نے تم سے ودا کیا تھا لیکن میں نے تم سے خیانت کی لیکن مجھے تم پر کوئی اختیار نہیں تھا سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں دعوت دی تم نے قبول کیا مجھ پر الزام نہ لگائیں بلکہ خود کو قصوروار ٹھہرائیں یہ اس وقت ہوتا ہے جب قیامت کے دن لوگ اپنے گناہوں کا الزام شیطان پر ڈالنے کی کوشش کریں گے تاکہ اپنے عذاب کا بوجھ اس پر منتقل کر سکیں لیکن یہ آیت واضح کرتی ہے کہ یہ ایک فضول اور احمقانہ عذر ہے جیسا کہ شیطان صرف لوگوں کو گناہوں پر اکساتا ہے وہ جسمانی طور پر کسی کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر مجبور نہیں کر سکتا ہر شخص اللہ تعالیٰ کی فرمابرداری یا نافرمانی کا انتخاب کرتا ہے ان نعمتوں کو صحیح یا غلط استعمال کرتے ہوئے جو اسے عطا کیا گیا ہے اور اس لیے اسے اپنی پسند کے نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا بدقسمتی سے کچھ لوگ اس اہم نقطے کو نہیں سمجھتے وہ اکثر گناہ کرتے ہیں اور تو دوسروں پر یہ کہہ کر الزام لگاتے ہیں کہ وہ اس طرح کے کام کرنے کے قائل ہیں یا پھر یہ اعلان کرتے ہیں کہ جیسے دوسرے لوگ کھلم کھلا گنا کر رہے یہ کسی نہ کسی طرح انہیں اسی طرح عمل کرنے کا لائسنس دیتا ہے اسی طرح دنیاوی عدالت میں ایک جج ان عذروں کو کبھی قبول نہیں کرے گا اور نہ ہی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ قبول کرے گا مسلمانوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ثقافت فیشن کو اپنے طرز عمل کا معیار نہ بنائیں کیونکہ اس سے وہ گمراہ ہوں گے اور قیامت کے دن ان کے پاس کوئی معقول عذر باقی نہیں رہے گا اس کے بجائے انہیں اسلام کی ان تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے جو صرف اس بات کا خاکہ پیش کرتی ہے کہ انسان کو تمام حالات میں کیسا برتاؤ کرنا چاہیے اب وقت آ گیا ہے کہ مسلمان بچگانہ بہانوں کو ترک کریں اور خلوص دل سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں ان نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے جو انہیں اس کی خوشنودی کے لیے عطا کی گئی ہے جیسا کہ قرآن پاک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات میں بیان کیا گیا ہے اس سے پہلے کہ وہ اس دن تک پہنچ جائیں جب اللہ تعالیٰ ان کے عذر کو قبول نہ کرے گا اگر اللہ تعالیٰ شیطان پر الزام لگانے والوں کے عذر کو رد کر دے گا جبکہ وہ ان کا کھلا دشمن ہے اور انہیں گمراہ کرنے کا وعدہ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نافرمانی کے لیے کوئی اور عذر کیسے قبول کرے گا آسمانی تالاب اگلا عظیم واقعہ جس پر بحث کی جائے گی وہ یہ ہے کہ جب مسلمان قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیے گئے آسمانی تالاب میں پہنچ کر پیتے بہت سی احادیث ہیں جو آسمانی تالاب کے بارے میں بحث کرتی ہیں جیسے کہ صحیح بخاری نمبر چھ پانچ سات نو میں موجود ہے اس میں مشورہ دیا گیا ہے کہ اس کی پوری لمبائی کو عبور کرنے میں ایک مہینہ لگتا ہے اس کی بو عطر سے زیادہ اچھی ہے اس کا پانی زیادہ سفید ہے دودھ اور ایک بار پینے والے کو پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی آخری نقطہ انتہائی اہم ہے کیونکہ قیامت کے دن لوگوں کو شدید اور ناقابل تصور پیاس لگے گی مثال کے طور پر سورج کو تخلیق کے دو میل کے فاصلے پر لایا جائے گا جس کی وجہ سے لوگوں کو بہت زیادہ پسینہ آئے گا اس کی تصدیق جامع ترمزی نمبر دو چار دو ایک میں موجود حدیث سے ہوتی ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر مسلمان اس تالاب سے پینا چاہتا ہے خواہ اس کے ایمان کی مضبوطی کتنی بھی ہو لیکن یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ ایک مسلمان کو صرف اس کے حصول کی امید کرنے کے بجائے خود کو اس سے پینے کے لائق بنانے کی کوشش کرنی چاہیے یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تعمیل اس کی ممانتوں سے اجتناب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کے مطابق صبر کے ساتھ تقدیر کا مقابلہ کرنے سے حاصل ہوتا ہے اس کے علاوہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا چاہیے خاص طور پر ان امال سے جو آسمانی تک پہنچنے سے روکتے مثال کے طور پر صحیح مسلم نمبر پانچ نو نو چھ میں پائی جانے والی ایک حدیث میں تنبی کی گئی ہے کہ کچھ مسلمان جنہوں نے اسلام میں بدتیں ایجاد کی انہیں حراست میں لے لیا جائے گا اور آسمانی تالاب تک پہنچنے سے روک دیا جائے گا سنن نسائی میں موجود ایک اور حدیث نمبر چار دو ایک دو میں متنبع کیا گیا ہے کہ جو لوگ ظالم حکمرانوں کے جھوٹ اور غلط کاموں کی حمایت اور یقین کرتے ہیں وہ آسمانی تالاب تک نہیں پہنچ پائیں گے لہذا ان مسلمانوں کے لیے جو آسمانی تالاب تک پہنچنے اور پینے کی خواہش رکھتے ہیں ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچیں اور اس کی مخلصانہ اطاعت میں کوشش کریں اگلا عظیم واقعہ جس پر بحث کی جائے گی وہ یہ ہے کہ جب لوگوں کو حکم دیا جائے گا کہ وہ پل کو عبور کریں جو قیامت کے دن جہنم کے اوپر رکھا جائے گا اسلامی تعلیمات میں اس پر بڑے پیمانے پر بحث کی گئی ہے جیسا کہ صحیح بخاری نمبر چھ پانچ سات تین میں موجود حدیث اس میں خبردار کیا گیا ہے کہ پل پر بہت بڑے کانٹے ہوں گے جو لوگوں کو ان کے عمال کے مطابق متاثر کریں گے ان میں سے بعض کو جہنم میں جھونک دیا جائے گا بعض کو پل سرات سے گزرنے سے پہلے بڑی اذیتیں دی جائیں گی بعض کو ان کی طرف سے معمولی سی چوٹ ہی پہنچے گی اور آخر کار صالحین کو ان سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا صحیح مسلم کی ایک اور حدیث نمبر چار پانچ پانچ میں تنبی کی گئی ہے کہ پل سرات بالوں سے تنگ اور تلوار سے تیز ہے اس سے سیکھنے کی اہم بات یہ ہے کہ ہر شخص اپنے عمال کے مطابق پل کو عبور کرے گا لہذا مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ اگر وہ پل کو محفوظ طریقے سے عبور کرنا چاہتے ہیں تو وہ کسی بھی فرائض میں غفلت نہ برتیں انہیں چاہیے کہ وہ ان نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے جو ان کو عطا کی گئی ہیں ان کو اس کی خوشنودی کے ساتھ استعمال کرتے ہوئے جیسا کہ قرآن پاک اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایات میں بیان کیا گیا ہے ان کو اللہ تعالیٰ کی سچی اطاعت کرنی چاہیے کسی کو اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے اور صرف یہ امید رکھنا چاہیے کہ وہ جادوئی طور پر بغیر کسی اثر کے پل کو عبور کریں گے اس کے علاوہ انسان جس آسانی سے اس پل کو عبور کرے گا وہ اس بات کا آئینہ دار ہوگا کہ وہ اس دنیا میں اسلام کے سرات مستقیم پر کس قدر ثابت قدم رہے یہ سیدھا راستہ قرآن پاک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کا راستہ ہے باب تین علی عمران آیت اکتیس کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا جو بھی اس راستے کو چھوڑ دے گا وہ اس پل کو کامیابی سے عبور نہیں کر سکے گا سیدھے الفاظ میں اس دنیا میں جتنا زیادہ انسان سرات مستقیم پر ثابت قدم رہے گا قرآن پاک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سیکھ کر اس پر عمل کرے گا اتنا ہی آسانی سے وہ جہنم کے پل کو عبور کر لے گا روز محشر اس دنیا میں سیدھا راستہ واضح کر دیا گیا ہے اس لیے لوگوں کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے جہنم اگلا عظیم واقعہ جس پر بحث کی جائے گی وہ ہے جب قیامت کے دن ناکام ہونے والے لوگوں کو جہنم میں بھیج دیا جائے گا قرآن کریم کی بہت سی آیات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جہنم کے وسیع پیمانے پر معروف پہلوؤں پر بحث کرتی ہیں اس لیے یہاں ان پر بحث نہیں کی جائے گی لیکن یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو جہنم میں جائے گا اس آگ کو لے لیتا ہے جس کا سامنا وہ جہنم میں کرے گا اپنے گناہوں کی صورت میں اس دنیا سے اس کے ساتھ جب کوئی مسلمان اس حقیقت کو اپنے ذہن میں نقش کر لے گا تو وہ ہر گناہ بڑے یا چھوٹے کو ناقابل برداشت آگ کے ٹکڑے کی طرح دیکھے گا جس طرح انسان دنیا میں آگ سے بچتا ہے اسے گناہوں سے بچنا چاہیے کیونکہ یہ پوشیدہ آگ ہے جو اسے آخرت میں دکھائی جائے گی اس کے علاوہ ایک مسلمان کو غافل نہیں رہنا چاہیے اور اس بات پر یقین رکھنا چاہیے کہ وہ اس زبانی تائید کے بغیر محض اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے محبت کا دعویٰ کر سکتے ہیں امال کے ساتھ اعلان اگر یہ سچ ہوتا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اتنی محنت نہ کرتے اور وہ بلا شبہ اسلام اور یوم آخرت کو اپنے بعد کے لوگوں سے بہتر سمجھتے تھے سیدھے الفاظ میں عمل کے بغیر محبت کا اعلان کسی کو جہنم سے نہیں بچائے گا در حقیقت یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ بعض مسلمان قیامت کے دن جہنم میں داخل ہوں گے جو مسلمان اللہ تعالیٰ کی مخلصانہ اطاعت کو ترک کرتا ہے ان نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے جو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے دی گئی ہیں جیسا کہ قرآن کریم اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات میں بیان کیا گیا ہے اسے سمجھنا چاہیے ان کا یہ رویہ ان کی موت سے پہلے اپنے ایمان کو کھونے کا سبب بن سکتا ہے تاکہ وہ قیامت کے دن ایک غیر مسلم کے طور پر داخل ہوں جو کہ سب سے بڑا نقصان جس طرح کوئی جنگ میں بغیر ذرا اور ڈھال کے داخل نہیں ہوتا اسی طرح ایک مسلمان کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے ذرا اور ڈھال کے بغیر قیامت میں داخل نہیں ہونا چاہیے بصورت دیگر جس طرح اس سپاہی کو زیادہ نقصان پہنچے گا جس کے پاس کوئی حفاظت نہیں ہے اسی طرح ایک مسلمان جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے بغیر تحفظ کے دن قیامت تک پہنچے گا ایک مسلمان کو یاد رکھنا چاہیے کہ مادی دنیا کی آسائشوں اور لذتوں سے وہ لطف اندوز ہوتے ہیں اگر وہ جہنم میں ختم ہو جائیں تو انہیں بہتر محسوس نہیں ہوگا در حقیقت یہ صرف انہیں بدتر محسوس کرے گا جنت اگلا عظیم واقعہ جس پر بحث کی جائے گی وہ ہے جب اللہ تعالیٰ کے نیک بندے قیامت کے دن جنت میں داخل ہوں گے غور طلب بات یہ ہے کہ جنت میں صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی سے داخل ہوگا اس کی تصدیق صحیح بخاری نمبر پانچ چھ سات تین میں موجود ایک حدیث سے ہوئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر عمل سالے صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ممکن ہے علم الہام قوت اور موقع کی صورت میں عمل یہ فہم کسی کو غرور اختیار کرنے سے روکتی ہے جس سے بچنا ضروری ہے کیونکہ کسی شخص کو جہنم میں لے جانے کے لیے صرف ایک ایٹم کے قابل فخر کی ضرورت ہے صحیح مسلم نمبر دو چھ سات میں موجود ایک حدیث میں اس کی تنبی کی گئی ہے مزید برآں ایک مسلمان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت امال صالحہ کی صورت میں در حقیقت ایک نور ہے جسے دنیا میں جمع کرنا ضروری ہے اگر وہ آخرت میں رہنمائی کا نور حاصل کرنا چاہتا ہے اگر کوئی مسلمان غفلت میں زندگی بسر کرتا ہے اور اس نور کو دنیا میں جمع کرنے سے گریز کرتا ہے اور ان نعمتوں کو استعمال کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے قرآن پاک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات میں بیان کی گئی ہے اس پر ہو پھر آخرت میں وہ اس ہدایت کی روشنی کی امید کیسے رکھ سکتے ہیں تمام مسلمانوں کی خواہش ہے کہ وہ جنت میں اللہ کے سب سے بڑے بندوں جیسا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی لیکن یہ سمجھنا ضروری ہے کہ بغیر عمل کے محض اس کی خواہش کرنے سے یہ کام نہیں ہوگا ورنہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ایسا کرتے سیدھے الفاظ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کو سیکھنے اور ان پر عمل کرنے کی جتنی زیادہ کوشش کرے گا آخرت میں اس کے اتنے ہی قریب ہوں گے اگر کوئی دوسرا راستہ چنتا ہے تو اس کے اس دنیا میں تو وہ آخرت میں اس کے ساتھ کیسے مل سکتے ہیں مزید برآں اسلامی تعلیمات یہ واضح کرتی ہیں کہ جن لوگوں نے اپنے عقیدے کے زبانی اعلان عمل کے ساتھ حمایت کی انہیں جنت دی جائے گی لہٰذا کسی کو کبھی بھی دوسری صورت میں یقین کرنے میں بے وقوف نہیں بنایا جانا چاہیے جو شخص ان کے زبانی اعلان ایمان کی عملی تائید نہیں کرتا اسے اس بات کی زیادہ فکر کرنی چاہیے کہ وہ اپنے ایمان کے بغیر اس دنیا سے چلے جائیں کیونکہ ایمان ایک پودے کی مانند ہے جس کی پرورش عمل سے ہونی چاہیے ورنہ وہ مر سکتا ہے باب سولہ النحل آیت بتیس جن کو فرشتے پاک و پاکیزہ موت میں لے جاتے ہیں فرشتے کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو جنت میں داخل ہو جاؤ ان عمال کے بدلے جو تم کرتے تھے جنت کی سب سے بڑی نعمت جسمانی طور پر اللہ سبحانہ اوتال کا مشاہدہ کرنا ہے جس کا ذکر صحیح بخاری نمبر سات چار تین چھ میں موجود ایک حدیث میں موجود ہے اگر کوئی مسلمان اس ناقابل تصور نعمت کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے عملی طور پر اس درجہ فضیلت کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے صحیح مسلم نمبر ننانوے میں موجود ایک حدیث میں ہے یہ اس وقت ہوتا ہے جب کوئی شخص نماز جیسے عمال کو اس طرح انجام دیتا ہے کہ گویا وہ ان کو نظر انداز کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکتا ہے یہ رویہ اللہ تعالیٰ کی مستقل اور مخلصانہ اطاعت کو یقینی بناتا ہے امید ہے کہ ایمان کے اس درجے کے لیے کوشش کرنے والے کو آخرت میں جسمانی طور پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی سعادت حاصل ہوگی